اس وقت سٹیج پر بھی قادیانی لاڈ پادری مرزا مسرور کے رضائی بھتیجے ہمارے پاس تشریف فرما ہے جنہیں اللہ رب العزت نے اسلام کی صداقت کے لیے قادیانیوں کے لیے چلتی پھرتی اسلام کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے آئیے میں اور آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہو کے ختم نبوت کے نعرے کو بلند کرتے ہوئے اللہ کے اس فضل پر شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے نام کو بلند کرتے ہوئے قادیانیوں کو اس نو مسلم کے مسلمان ہونے کی بنا پر ایک مرتبہ پھر دعوت اسلام دیتے ہیں اسی انداز میں جس انداز میں قادیان کی سرزمین پر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری خطیب ملت قاضی احسان احمد شجابادی ماسٹر تاج الدین انصاری مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی اور ان جیسے سینکڑوں زوامائے ملت نے قادیانیوں کو نہ کو چنے چبوائے آئیے ایک مرتبہ پھر اللہ کے نام کو بلند کرتے ہوئے اپنے اس نو مسلم بھائی کا استقبال کرتے ہوئے اکثر چوک سے لے کر اسلام آباد کے لندن کے اسلام آباد تک اس پیغام حق کو پہنچائیے صدا بلند کیجیے اللہ کے نام کی ایمانداری سے جو نہیں بولا وہ اب اس نعرے پر ضرور بولے کوئی زبان اللہ کے نام کو بلند کرنے سے پیچھے نہیں رہنی چاہیے اکشا چوک میں سونے والا قادیانی بیدار ہو جائے مرزا مسرور لندن میں تڑپ جائے ہائے کیا ہو گیا میرے گھر میں میری نبوت کا انکار کرنے والا پیدا ہو گیا غلام احمد کے جھوٹے دعوی نبوت کو توڑ توڑ کرنے والا خان محمد تابندہ ہی رہے گا ہی گلستان محمد ہو لا خزاں لالا گل کھلتا ہی رہے گا اس گل کو ان شہدا کرام کے خون کا صدقہ ان نو مسلموں کی شکل میں ملتا ہی رہے گا دعوت دوں گا آپ کے سامنے اپنے ایمانی جذبات کا اظہار کرنے کے لیے برادر مکرم جناب شمس الدین صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے اپنے ایمانی جذبات کا اظہار کریں نہ تکبیر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اصل میں بات یہ ہے اتنے بڑے بڑے علماء حضرات بیٹھے ہیں تو مجھ سے بولنے کی ہمت نہیں پیدا ہو رہی چونکہ تقریر تو مجھے آتی نہیں کچھ اپنا قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتا ہوں ہوا یوں کہ میں ایک جگہ جاب کرتا تھا تو وہاں پہ میری ملاقات ایک بوائلر انجینئر طاہر صاحب سے ہوئی میں بھی مسجد میں نماز پڑھتا تھا وہ بھی پڑھتے تھے میں نے بھی کبھی جماعت کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تو شاید انہوں نے بھی نہیں پڑھی کیونکہ وہ مسجد مسلمانوں کی تھی تو ایک دن مجھے کہنے لگے کہ آپ نماز تو پڑھتے ہیں مگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے میں نے کہا جی یہی سوال میرا آپ کے لیے ہے مگر میرے پاس تو ایک مضبوط وجہ ہے کہ میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا آپ کیوں نہیں پڑھتے انہوں نے کہا کہ میں نے ان امام صاحب کے ان کی کچھ باتیں مجھے نہیں پسند اس لیے میں نہیں پڑھتا تو میں نے کہا میں قادیانی ہوں تو میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا خیر وہ مجھے لے کے اپنے کمرے میں چلے گئے وہاں پہ بیٹھے تو مجھے کہنے لگے کہ یار آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شدہ مانتے ہو جبکہ قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہیں آپ قرآن کہتا ہے کہ وہ فوت ہو گئے اور آپ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں تو یہ کیا ماجرا ہے میں نے کہا یار آپ بتا دیں مجھے پہلی بار ٹھیک تھی اچھا میں نے کہا آپ مجھے بتا دیں کیا معاملہ ہے کہنے لگے قرآن پاک میں واضح ایک آیت ہے جس میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا میں نے کہا واقعی لکھا ہوا ہے کہہ رہا ہاں لکھا ہے اس نے مجھے آیت پڑھ کے سنائی بل رفع اللہ علیہ سمائے میں نے کہا اچھا مجھے سمجھ لگی کہ اس کے پاس علم نہیں ہے جو اس نے سما کا لفظ ہاتھ لگا دیا ہے تو میں نے اس سے بات چیت شروع کی اب جب قرآن پاک آ گیا اس نے وہ کھولا وہ آیت نکالی تو اس میں سما کا لفظ نہیں تھا میں نے اسے پوچھا بتاؤ ہم قرآن پاک میں تبدیلی کرتے ہیں یا آپ کرتے ہیں تو اس سے وہ شرمندہ ہوا اور اس نے کہا نہیں مجھ سے غلطی لگی پر بحث چلتی گئی آگے میں نے کہا دیانی کتب میں پڑھا مرزا نے لکھا ہوا تھا اپنی کتاب میں حق کی قسم یہ بڑی غور سے بات سنے اس نے لکھا حق کی قسم عیسیٰ ابن مریم فوت ہو چکا ہے اچھا میں نے جب یہ پڑھا تو اس کے کچھ دنوں کے بعد مجھے صحیح بخاری پڑھنے کا موقع ملا میں نے وہاں پڑھا تو وہاں پہ اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے کہ ضرور تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اب میں پریشان ہو گیا کہ جس کو ہم نے بھی مانتے ہیں وہ قسم کھا رہا ہے حق کی قسم عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ضرور نازل ہوں گے میں نے کہا معاملہ کیا ہے پھر میرے دماغ نے خود ہی سوچا کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی قسم غلط نہیں ہو سکتی میں نے اسی احادیث پہ میں نے مرزا غلام قادیانی کو چھوڑ دیا اعلان نہیں کیا مگر دل میں چھوڑ دیا کہ نہیں محمد رسول اللہ کی قسم غلط نہیں ہو سکتی یہ بندہ غلط ہو سکتا ہے اس کے الحام غلط ہو سکتے ہیں اس میں قسمیں غلط ہیں اس کی مگر میرے نبی کی قسمیں غلط نہیں ہو سکتی اب یہ قادیانیت کیسے ہمارے خاندان میں آئی میرے پردادا جی تھے ان کا نام تھا سر بلند خان انڈیا میں کہیں رہتے تھے تو جب مرزے نے دعویٰ کیا تو میرے پردادا کے ساتھ دو آدمی اور مرزے کو ملنے چلے گئے اب جب وہاں گئے تو وہ جو ان کا خادم تھا مرزے کا اس نے مہمان خانے میں بٹھایا پوچھا کہاں سے آئے ہو انہوں نے بتایا کوئی میرا خیال ہے پیدل دس پندرہ میل فاصلہ طے کر کے وہ لوگ آئے تھے تو اس نے اس سے پوچھا کب نکلے انہوں نے بتایا جی صبح کے نکلے ہیں دوپہر کے بارہ بجے پہنچے ہیں اس نے جا کے اندر مرزا کو ساری سٹوری سنائی مرزے نے پوچھا جاؤ ان سے پوچھو کھانا کھانا ہے وہ خادم آیا اس نے آ کے پوچھا جی آپ نے کھانا کھانا ہے انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے کھانا نہیں کھانا ہمیں بھوک نہیں ہے ہم نے صرف ملاقات کرنی ہے مرزا صاحب کی وہ خادم چلا گیا پھر آدھے گھنٹے بعد آیا اس نے آ کے وہی سوال کیا کہ بھی آپ لوگوں کو بھوک لگی ہے کھانا کھانا ہے اب ظاہری بات ہے کہ بندہ صبح آٹھ بجے چلا ہے بارہ بجے تک وہ پیدل چار گھنٹے تین گھنٹے چل کے گیا بھوک تو لگ گئی ہوگی تو انہوں نے پھر شرمندہ شرم کے مارے کہا کہ نہیں ہم نے کھانا نہیں کھانا بس ہماری آپ حضرت سے ملاقات کروا دیں تھوڑی دیر کے بعد مرزا صاحب آئے انہوں نے آ کے کہا کہ کون سے مہمان ہیں انہوں نے کہا جی یہ تین بیٹھے ہیں انہوں نے کہا اے کھانا کیوں نہیں کھاتے مجھے اللہ پرلے کمرے میں خبر دے رہا ہے کہ تمہارے مہمان بھوکے ہیں اب سٹوری سن لی نا پہلے ساری کہ چار گھنٹے پیدل چل کے آئے ہیں بھوک لگ چکی ہوگی اندازہ لگا لیا اور یہ کہہ دیا کہ مجھے اللہ پرلے کمرے میں خبریں دے رہا ہے کہ تیرے مہمان بھوکے ہیں اور آپ کہہ رہے ہو کھانا نہیں کھانا تو وہ جو میرا پردادا تھا نا اس نے کہا لے بھی ہے واقعی اللہ دا ولی ہے جنہوں بھوک لگی اللہ پرلے کمرے خبریں دے رہا ہے تو یہ بندہ سچا ہے اس بات پہ صرف اس نے مرزے کو مان لیا اور یہ مرضیت ہمارے خاندان میں آئی جو موجودہ خلیفہ ہیں مرزا مسرور احمد یہ میرے والد صاحب کے رضائی بھائی ہیں یعنی میرے والد صاحب نے اور مرزا مسرور نے ایک ہی والدہ کا دودھ پیا ہوا ہے تو اس بات کا مجھے چند دن ہی پہلے پتا چلا ہے کہ قادیانیوں کو بہت دکھ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ جو آپ کا اعلان کرتے ہیں نا کہ آپ مرزا اور مسرور کے رضائی بھائی ہیں اس سے ہمارے مشن پہ بڑا فرق پڑ رہا ہے بڑے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں تو آپ ایسا کریں آپ اس کی تردید کر دیں میں نے کہا بھائی میں نے تو الزام لگایا ہے ایک بات کہی ہے تردید انہوں نے کرنی ہے میں نے تھوڑی کرنی ہے انہوں نے کہا نہیں جی آپ تردید کر دیں جس قسم کی آپ کی ضرورت ہے زندگی کی مالی ہے جو بھی ہے ہم پوری کریں گے میں نے کہا جی مجھے صرف اگلے جہان میں جنت چاہیے اگر وہ آپ لوگوں کے پاس ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیے یہ جو بھشتی مقبرے والی ہے یہ نہیں چاہیے اس کے منکر ہیں ہم پچھلے دنوں میں نے اپنی والدہ سے ٹیلی فون پہ بات کی میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا جی والدہ صاحبہ سے میں نے ایک آپ سے سوال کرنا ہے مگر جو سوال ہے وہ کہتا ہے کہ اپنی ماں سے نہ کرو سوال یہ کہتا ہے کہ والدہ سے نہ کرو مگر میں نے کہا معاملہ ہے دین کا تو دین کے معاملے میں بات کرنی چاہیے تو آپ میرے سوال کا جواب دے دیں مجھے کہنے لگی ہاں بیٹا پوچھو کیا بات ہے میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں کہ میں حرام کا ہوں کہ حلال کا ہوں مجھے کہنے لگی یہ کیسا سوال ہے جو تم ماں سے پوچھ رہے ہو میں نے کہا جی میں نے تو پہلے فرمایا کہ یہ سوال کرنے کا حق نہیں ہے مجھے مگر معاملہ دین کیا ہے پوچھنا پڑے گا چونکہ بات ٹیلی فون پہ ہو رہی تھی انہوں نے کہا جی الحمد للہ آپ حلال کے ہو میں نے کہا چلیں آپ کی اور میری بات میں اللہ کو گواہ بنا لیتے ہیں کیونکہ موبائل فون پہ بات ہو رہی ہے تو اللہ ہماری بات کا گواہ بن گئے کہنے لگے ٹھیک ہے میں نے کہا مرزے نے اپنی کتاب میں لکھا جو مجھے نہیں مانتا وہ حرام زدہ ہے میں نے کہا مجھے یہ بتائیں جس کو آپ اللہ کا نبی مان رہی وہ مجھے حرام کا کہہ رہا ہے اور ابھی آپ نے مجھے کہہ دیا کہ تم حلال کے ہو اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ سچ کون بول رہا ہے تو وہ خاموش ہو گئی ایک دو منٹ کے لیے خاموش ہوئی پھر جیسے وہ مرضی جواب دیتے ہیں کہنے لگے پتر تو یقیناً کسی مولوی دی کتاب پڑھی ہونی مرزے دی نہیں پڑھی ہونی بہرحال میرا مقصد تھا کسی طرح ان کے ذہن میں کسی بھی رنگ سے یہ تبلیغ پہنچ جائے کہ وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے غلط کرتا ہے پچھلے دنوں میں چناب نگر آیا ہوا تھا یہاں پہ انہوں نے مربی بلائے ہوئے تھے تین تو بحث ہو رہی تھی تو مجھے انہوں نے ایک سوال کیا مجھے کہنے لگے کہ آپ ہمیں یہ قرآن پاک ہے اس سے یہ ثابت کر دیں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہو زندہ کا لفظ ہو اور آسمان کا لفظ ہو تو ہم مان لیں گے میں نے ان سے یہ کہا میں نے کہا دیکھیں میرے بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کو آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں اختلاف کوئی نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جیسے بھی مانتے ہیں ان کو میں بھی مانتا ہوں ٹھیک ہے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں اب ہمارے درمیان جو جھگڑا ہے کہ آپ مرزے کو مانتے ہو میں نہیں مانتا تو بات مرزے کی کرتے ہیں یہ کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے کہ نہیں زندہ اس پہ آؤ جو بات کرنے والی ہے اس نے کہا نہیں جی آپ اس کو آپ نے جی ہمارا دین چھوڑا ہے اور آپ اس دین میں چلے گئے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور دوبارہ آئیں گے تو ہمیں قرآن سے ثابت کر دیں میں نے کہا ٹھیک ہے قرآن سے ثابت کر دیتے یہ کون سی بڑی بات آپ نے کی ہے یہ تو ہر مسلمان بھی ثابت کر دے گا میں نے کہا اچھا ایسا ہے کہ میں نے تو کہیں مدرسے میں جا کے نہیں پڑھا پینتیس سال اسی چناب نگر میں کھے کھائی ہے یہاں پہ پھرتا رہا ہوں یہیں چلتا رہا ہوں ایون مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ جگہ بن رہی تھی تو میں اس دریا چناب میں نہانے آیا تو میں نے اس جگہ کو دیکھ کے تو اپنے دوست کو کہا میں کہا دیکھو یار کنیاں مسجد بنا دے جانا انہوں نے پھر بھی دوزہ کھینچی ہے یعنی اس جگہ کو دیکھ کے میرے یہ بیان تھے تو آج اللہ نے مجھے اسی جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے <laughs> تو میں نے اسے کہا میں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ آپ نے جامعہ میں سات سات سال ماں باپ کے پیسے ضائع کیے میں نے ایسے ہی ان سے کہا میرے والدین بھی بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا جی آپ مربی ہیں آپ نے سات سات سال پیسے ضائع کیے اپنے والدین کے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن میں مجھے دکھا دیں کیونکہ اختلاف تو مرزے کا ہے نا اور تو کوئی نہیں ہے تو قرآن میں غلام احمد ہو قادیان میں ہو اور اللہ کا نبی ہو تو میں نے کہا میں بیت کر لیتا ہوں چلائیں کہنے لگا جی یہ گل کدھر گئی میں کہا جدھر وہ گئی ادھر یہ بھی چلے گی پھر میں نے اس مربی سے پوچھا میں نے کہا فجر کی نماز پڑھی ہے بڑا سینا چوڑا کر کے الحمد للہ پڑھی ہے میں کنیاں پڑھی ہے نہیں کہہ چار میں کہا قرآن تو ثابت کر دے تو نماز ہی غلط پڑھی ہے قرآن تو ثابت کر چار رکھتا نے فجر دیا پھر میں منا گا وہ پھر خاموش ہو گیا میں کہا اگر صرف قرآن تے گل کرنی پھر مجھے تحریر لکھ کے دے کہ تم منکر حدیث ہیں پھر گل کریں گے قرآن تے اس طرح نہیں تو بس انہوں نے آخر تک بے تکا سوال یہی کرتے رہے کہ جی یہ چیز ہمیں دکھائیں تو ہم مانیں گے اینڈ پہ میں نے پھر مربی سے یہ کہا میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو مرزا بشیر احمد ایم اے ہے اس نے اپنی ایک کتاب ہے کلمت الفصل اس میں یہ لکھتا ہے کہ پس مرزا صاحب ہی محمد رسول اللہ ہے اللہ معاف کرے میں نے اسے کہا میں نے کہا یہ لکھتا ہے کہ مرزا جی محمد رسول اللہ ہے جو اسلام کو پھلانے کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے تو منوں کو پتہ ہی کہہ یہ اعتراض کہڑا ہے بڑے فخر نے یہ اعتراض کی ہے میں کہا جی کوئی اعتراض نہیں کہندے نہیں وہ این محمد رسول اللہ سن اسی تے ہیں میں کہا پھر تانوں مبارک ہوئے دین میں تے میں کہا چھڑ دیتا جی ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰਦੀਦ ਲਏ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਨਾਬ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮਰੱਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 35 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੇ ਖਾਦੀ ਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਈਏ ਚ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਡੱਕਦਾ ਹੈ میں نے پھر ان کے سامنے رات کو ساڑھے نو بجے نکلا ہوں اندھیرے میں وہ مربی مجھے ملے ہیں میں نے کہا جی یہ میں نشان بنا کے جا رہا ہوں اور جس نے روکنا ہے یہ میری گاڑی کھڑی میں جا رہا ہوں مجھے روک لے اس نے کہا جی تردید لینی ہے آپ سے میں نے کہا تردید میں دوں گا کیا تردید لینی ہے اس نے کہا جی آپ آئندہ کسی بھی تقریر میں یہ نہیں کہیں گے مرزا مسرور کے رضائی بھتیجے ہیں میں نے کہا ابھی لکھ کے دینے کو تیار ہوں مجھے میری بھی ایک شرط ہے کہنے لگا بولو میں نے کہا تم بھی تحریر دو مرزا غلام کا دینی جھوٹا ہے دجال ہے کافر ہے تو میں بھی ایک تحریر دیتا ہوں ایک تم دے دو وہ پھر خاموش ہو گیا میں نے کہا یار کسی بات پہ آؤ تو صحیح پھر میں نے کہا جب میں نے چھبیس فروری دو ہزار تیرہ فتح والا کانفرنس میں اعلان کیا تھا اپنا تو اس وقت سے لے کے آج تک مرزا مسرور کیوں نہیں تردید کر رہا اس بیان کی جب میں نے یہ کہا کہ مرزا مسرور کا رضائی بتی ہوں تو تردید کس کو کرنی چاہیے مرزے مسرور کو کرنی چاہیے وہ کیوں نہیں کرتا وہ اس لیے نہیں کرتا کہ آدھے چناب نگر کو پتا ہے کہ ہمارا ان سے خاندانی رشتہ ہے اور خلیفہ وقت ہو کہ کیسے جھوٹ بولے گا پوری جماعت کو پتہ چلے گا یہ تو جھوٹ بول رہا ہے حالانکہ یہ باتوں باتوں میں بولتے بڑا ہیں مگر اس بات پہ پوری جماعت کو پتہ چل جانا تھا تو وہ مربی اس سے ساتھ فلس سے پوچھ رہا ہے یار مرزا صاحب نے تردید نہیں کیجیے دکر میں کہ پوچھ لو ٹیلیفون کر لو ان خود امربو نے کی پوچھنا ہے اللہ کے فضا میں کہا تاکہ امتکر کرے گا بھی نہیں اور اگر کرے گا تو جا کے بعد میں بیان دیا گا اور وہ رہی سسرا بھی تڑیاں سارا کٹ دے گا ایک وی دے تو سہی اللہ کے فتح ہجے دکر نے تردی کی نہیں اس گل دی عید والے دن میری سسٹر نے مجھے فون کیا مجھے کہنے کی جی آ جاؤ میں نے بچوں کو لے کے کہیں جانا تھا میں نے اپنی بیوی سے کہا میں نے کہا نہیں یار معاملہ دین کا ہے تو چلنا چاہیے برحال ہم چلے گئے عید والے دن رات کو یہ بڑی عید کی بات بتا رہا ہوں الحمدللہ نو بجے ہم لوگ بیٹھے ہیں بات کرنے تو ساڑھے گیارہ بجے میں نے اپنے بہنوئی کے منہ سے یہ بات کہلوا دی کہ جو بندہ بھی کلمے میں یا این محمد رسول اللہ کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے اور الحمدللہ اس نے یہ کہہ دیا کہ جو بندہ بھی ایسا کہے وہ کا قاد رکھتا ہے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے میری ایک چھوٹی سی کامیابی مجھے مل گئی اور اس سے بڑی بات اس نے میری سسٹر سے یہ کہی کہ جیسے تم قادیانیت میں کٹر ہو یہ شمس الدین اب مسلمان ہو گیا اور یہ مسلمانوں میں بڑا کٹر ہے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا میں کہ یہ اللہ گوا رہی ایک قادیانی مجھے کٹر مسلمان کہہ رہا ہے اور میرے لیے یہی نام کافی ہے تو برل الحمدللہ میری تبلیغ جاری ہے قادیانی لابی جو انہوں نے کرنا ہے وہ کریں میں ہر محاذ پہ اور سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے بچپن سے لے کے تین نام کبھی نہیں بھولے اور آج بھی یاد ہیں ان میں تین نام وہ یہ ہیں ایک حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی صاحب کا نام تھا ایک مولانا اللہ یار ارشد صاحب کا نام مجھے یاد تھا ملا میں ان سے نہیں تھا اور ایک مولانا اللہ وسایہ صاحب کا نام مجھے یاد تھا بچپن میں یعنی یہ نام اچھائی میں نہیں برائی میں یاد تھے مجھے اس وقت کی بات کر رہا ہوں شاید برا بھلا کہا ہو حضرت معافی مانگتا ہوں آپ سے بھی تو مولانا منظور احمد چنوٹی کے بیٹے علی آس صاحب سے میں نے معذرت کر لی تھی تو جب مجھے پتا چلا کہ حضرت صاحب کانفرنس کروا رہے ہیں تو میرا اتنا دل تھا کہ میں ان سے لازمی کسی طرح ملاقات کر لوں تو یہ حضرت کی بڑی مہربانی ہے جب میں نے عید کے دوسرے دن نے فون کیا عید کے لیے تو انہوں نے مجھے انوائٹ کر لیا کہ آپ آ جائیں تو الحمد میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں باتیں تو بہت ساری ہیں ایک چھوٹا سا قصے کی اجازت ہو تو بیان اور کر دوں جی ٹائم ہے جی جزاک اللہ جی جب مرزا غلام ہے قادیانی کی دوسری شادی ہونے والی تھی تو اب میں بتا رہا ہوں ایک امتی کی اور ایک نبی کی سٹوری یعنی جھوٹے نبی کی کچھ لحاظ مجھے اس رکھنا پڑتا ہے کہ میرے والدین بڑا ڈانٹتے ہیں مجھے ابھی دیکھیں صبح میں گھر پہنچوں گا نا فون پہ فون آ جائیں گے اور تو کیا بکواس کرتا ہے وہاں پہ جا کے کوئی اچھی بات بھی کر لیا کر تو بہرحال اس لیے کبھی کبھی کیونکہ ان کو سامنے میں ان کو اگر مرزا کہوں تو والدین ناراض ہوتے ہیں برا بلا کہتے ہیں اس لیے ان کے سامنے مجبوراً مجھے مرزا صاحب کہنا پڑتا ہے تو میں جب صاحب کہتا ہوں تو میں سین والا لگاتا ہوں سواد والا نہیں لگاتا <laughs> تو اب مرزے کی جب دوسری شادی ہونے لگی اب ہم تو بچپن میں یہی سنتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے انبیاء کو عام مردوں سے زیادہ طاقت انبیاء کے پاس ہوتی ہے جیسے چالیس مردوں کی طاقت ہوگی یہ ہم سنتے آ رہے ہیں تو ہوا یوں کہ مرزا صاحب کی جب شادی ہونے لگی نصرت جہاں بیگم سے تو اب سہاگرہ تو اس نے منانی تھی اور تریا کے لو میں یہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ میں نہ مرد ہوں اب پہلے یہ کہہ چکا نا مرد ہوں شادی بعد میں ہو رہی ہے تو جب یہ سوہاگرات منانے کے لیے جانے لگا تو اس کا ایک مریض باہر بیٹھا ہوا تھا کمرے کے سکورٹی گارڈ جو اس کا تھا برل اب مرزے نے اب دیکھیں کتنی ایک ہی نہیں جھوٹے نبی کی اور امتی کی باتیں کیا ہو رہی ہیں مرزا اب اسے کہہ رہا ہے کہ بھی گل ایویں ہاں پنجابی سمجھ آتی ہے نا ہاں اچھا کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ بھئی میں اندر جانے لگا ہوں اور تم دعا کرو اللہ میاں عزت رکھ لے اچھا جی دعا کریں اللہ میاں نا میری عزت رکھ لے اب کیا ہوا اب مرزا صاحب اندر چلے گئے اور مریض بیٹھا تسبین کر رہا ہے یا اللہ عزت رکھ لے یا اللہ عزت رکھ لے یا اللہ عزت رکھ لے ساری رات اس نے یہ گردان یاد کر لی اب جب صبح چار بجے مردے نے دروازہ کھولا تو امتی زیادہ دعوا کر کر کپ گیا سونکہ مردے کو پتا سی میری دعا تو پوری ہونی شادی کی پوری ہو جائے کہ کوئی دعا کرا ہاں۔ پھر پوچھا مردا صاحب کہ حضرت کیا رب نے عزت رکھی کہ نہیں رکھی اب دوست پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہوں گے میں جلدی بتا دیتا ہوں واقعہ کیا ہے کہیں کسی اور خیالوں میں نہ چلے جائیے گا اچھا اس نے کہا حضرت رب نے عزت رکھ لی انہیں کہا ہاں رب نے عزت رکھ لی رات بارہ بجے میری بیگم ہی بیمار ہو گئی اب یہ دیکھیں یہ ایک امتی کی اور ایک جھوٹے نبی کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے اور کتنی مزیدار گفتگو ہے کہ وہ بیچارہ دعائیں کرتا رہا پھر صبح پوچھ رہا ہے حضرت اسٹوری سنا دو راتی کی کچھ بیتی ہے بات یہ ہے کسے تو اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ میں شاید بیان کرنے بیٹھوں تو صبح چڑھ جائے مگر مرزے کسے نہیں بند ہو سکتے چونکہ بہت بڑے علماء رات بیٹھے ہیں تو اس لیے میں یہیں پہ بات کو روکتا ہوں تو بس یہ ہے کہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے جو میری سب سے بڑی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی قادیانی سے بات کریں تو بغیر علم کے نہ کریں کیونکہ ہمیں بچپن میں ہی یہ تربیت دی جاتی ہے یہاں پہ ایک بک ہوتی ہے صداقت مسیح مود جو میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے اس میں مرزے کی صداقت کے مختلف انہوں نے واقعات بتائے ہیں تو وہ ہم لوگ بچپن میں ہی پڑھ لیتے ہیں پھر ہمارا ماہانہ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں حادیث بتائی جاتی ہیں سارا کچھ بتایا جاتا ہے تو جو عام مسلمان ہے جب قادیانی اس سے بات کرتا ہے جب وہ قرآن پاک یاد پڑھتا ہے بل رفع اللہ علیہ سمائے تو اس قادیانی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بندے کے پاس علم نہیں ہے وہ فوری طور پہ اس پہ قابو ہو جاتا ہے اسے مختلف قسم کی من گڑھ حدیثیں بتاتا ہے قرآن آیات کا ترجمہ بتاتا ہے اور وہ سادہ لو مسلمان ہے وہ بہت جلدی اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اس لیے سب لوگ یہ جو باہر کتابیں یقین کریں میں ابھی ایک میرا قادیانی سے مناظرہ ہے ختم نبوت پہ نا تو میں نے سرگودا میں ہے ایک ماسٹر عبد القیوم صاحب میں نے ان سے ذکر کیا لاہور میں قاری رفیق صاحب ہیں میں نے ان سے ذکر کیا انیس شاہ صاحب ہیں میں نے ان سے میں نے کہا جی اس طرح ایک قادیانی میرے گھر میں آ رہا ہے تو اس نے ختم نبوت پہ مناظرہ کرنا ہے تو مجھے انہوں نے ختم نبوت کامل کا کتاب بتائی پڑھنے کے لیے مفتی شفیع محمد صاحب کی اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جی مولانا اللہ صاحب کی کتاب ہے قادیانی قادیانیت کے شبات وہ اس کا مطالعہ کریں وہ ماشاء عبد القیوم صاحب نے مجھے بھیج دیں تو مناظرے کے لیے میں اس کی کوشش کر رہا ہوں مگر ان سے ہلکا پھلکا ایسا نہیں ہے کہ بس آپ کہیں جی میں نے دو چیز باتیں سیکھ لی تو میں کر لوں گا ان کے لیے مکمل کتابوں کو پڑھیں سمجھ نہ آئے کسی بندے سے پوچھیں میں ماسٹر قیوم صاحب کو فون کرتا ہوں سرگودا ایک ایک گھنٹہ ان سے اس بات کے ایک ایک بات پہ ان سے لیکچر لیتا ہوں کہ حضرت مجھے بتائیں اس میں کیا کیا کچھ ہے پھر اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں اور آپ لوگ بھی اگر چاہتے ہیں کہ کسی ایک بھی قادیانی کو مسلمان کر لیں تو اس کے لیے پہلے آپ کو اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا جو بے حد ضروری ہے اور پھر قادیانیوں سے پنگا لیں اس سے پہلے نہ لیں ورنہ یہ ہوگا کہ ساتھ والے باتیں سنیں گے اور اینڈ میں وہی ہوگا جیسے اس مولوی نے مجھے کہا جی میں معذرہ چاہتا ہوں مجھ سے غلطی ہوگی سما کا لفظ قرآن پاک میں نہیں ہے تو باہر جو اسٹال لگے ہیں مجھے نہیں پتا تھا لگے ہیں کہ لیکن میں نے تو وہ حضرت کی تقریر سے ہی سنا ہے کہ باہر لگے ہیں ان میں سے کتابیں لیں ان کا مطالعہ کریں اور پھر قادیانیت کے ساتھ بات کریں اس کے علاوہ اگر کوئی قادیانی بات کرتا ہے تو پھر اپنے کسی سینئر کو لجا کے اس سے بات کروائیں الحمدللہ پھر رزلٹ نکلے گا آپ خود بحث کریں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا جہاں تک میرا تعلق ہے بہت بڑے علماء بیٹھے ہیں جس بھی سٹیج پہ میری ضرورت پیش آئے حضرت اللہ سیاح صاحب کے پاس میرا نمبر ہے حضرت اسماعیل شجابادی کے پاس ہے اور دوستوں کے پاس ہے مجھے کال کریں میں حاضر ہوں اگر کہیں مناظرہ بھی کرنا ہے تو وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہوں تو بس میرے لیے یہ دعا کریں کہ یہ جو میں اپنے والدین کو تبلیغ کر رہا ہوں آج میں ان کا رضائی بتیجا آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو میری خواہش یہ ہے کہ اسی سٹیج پہ میرے والد صاحب آ کے کھڑے ہوں اور پتہ چلے کہ وہ بھی اسلام میں آگے ہیں تو سب سے میری بڑی فتح یہی ہے اور میرے لیے دعا بھی کریں اور میں پچھلے دنوں نماز عشاء پڑھنے لگا تھا تو میں نے مسلح پہ کھڑے ہو کے میں نے اللہ میاں سے دعا کی میں نے کہا یا اللہ میں نے مرزے کو اسی بات پہ چھوڑا ہے کہ اللہ کے نبی نے قسمیں کھا کے کہا ہے کہ عیسیب نے مریم نے آنا ہے تو یہ کہتا ہے کہ حق کی قسم و فوت ہو گئے تو میں نے اس کو چھوڑ دی اس کی قسموں پہ تبار نہیں کیا اللہ کی نبی قسم تبار کیا ہے تو تو میری رہنمائی فرما کیونکہ یہ قادیانی ابھی تو نہیں میرے پہ حملہ کرتے ابھی تو نہیں کچھ بات کرتے مگر اللہ نہ کرے جب بھی میری آنکھیں بند ہونی ہے تو انہوں نے سب سے پہلے میرے بچوں کی طرف جانا ہے اور یہ بات وہ ثابت کریں گے بچوں کو لالچ دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے کبھی دیکھا شمس الدین تو بہکاوے میں آ گیا مولویوں کے ان کے بچوں کو ہم صحیح رستے پہ لے آئے ہیں تو ان کے لیے بھی دعا کریں کوشش میں کر رہا ہوں ان کو مدرسے میں میں نے ڈال دیا ہے کہ مدرسے کی ان کو تعلیم دی جائے تاکہ یہ کا غبار ان کے ذہن سے نکل جائے کیونکہ چچا چاچے امی ابو باجی ان کے سب کی نظریں ان بچوں پہ لگی ہوئی ہیں کہ بس کس طریقے سے یہ بچے اس کے نا اس سائڈ پہ چلے جائیں اور الحمد للہ الحمد للہ بچوں نے میرے ساتھ ہی تقریباً آپ کہہ لیں ایک مہینے بعد خود ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے گھر میں جو رکھی ہوئی کتابیں پڑھ لی ہیں تو ہم نے بھی قادیانیہ چھوڑ دی ہے اور ہم بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور مجھے اس کے لیے ذرا بھی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی اور وہ خود ہی اسلام میں آ گئے جو میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی اور اب اسی طرح آپ سب دعا کریں میرے والدین بھی اسلام میں آئیں جزاک اللہ وحسن الجزا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ